جتنی ضروری ہیں تسلیم و رضا توازو مٹانا اپنے کو ہے اور غصے کا ضبط کرنا شہوت کو ضبط کرنا یہ باطنی اخلاق نبوت کا بھی سیکھنا ہے لیکن اخلاق ظاہر ہمارے نبوت تو کتابوں سے ملیں گے اشراف کی تعداد ربابین کی تعداد تحجد کی تعداد ہے فرض مغرب تین رکعت وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کتب کتابوں فقہ کی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے ظاہر نبوت عطا ہوتا ہے امت کو لیکن فاطم نبوت خشیت الہیہ تواز و فنائیت صبر شکر ہے اور تسلیم و رضا ہے اللہ کی مرضی پر رہنا اور غصے کے وقت میں کیسا رہنا چاہیے کیسے وقت میں کیا ہونا چاہیے باطنی تمام اخلاق کی بلندیاں یہ عطا ہوتی ہیں اہل اللہ کی صحبت سے یعنی ظاہری نبوت تو کتابوں سے اور باطنی نبوت اہل اللہ کی صحبت سے یہ ولایت ولایت کے دروازے سے اولیاء اللہ جو نائبین ہیں ان کی صحبتوں سے چیزیں ملتی ہیں اس قلب سے کیفیات منتقل ہوتی ہیں کتابوں سے کیفیات کیفیات کے حامل قلوب ہوتے ہیں جو عشق کی خاصیت جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک سینا کا سینہ ہے کھانا کھانا ہے عشق گھر سے گھر میں آگ لگتی ہے اللہ کی محبت سینے سے سینے میں منتقل ہے چند روز چند روز رہ کر دیکھ لو اہل اللہ کے پاس انشاءاللہ دلوں میں انقلاب آنے لگتا ہے زندہ ہونے لگتے ہیں زندہ کی صحبت سے زندہ ہونے لگتے ہیں اور مردوں کے عشق سے جو مرنے والوں کے عشق میں مبتلا ہے اس کا دل روز اول سے نگاہ کی ابتدا کرتا ہے اسی وقت سے قلب مردہ ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ مردہ پر فدا ہو رہا ہے مردہ مثبت مردہ مردہ مثبت مردہ نتیجہ کیا نکلے گا ٹوٹل کیا ہوگا بھائی مردہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور جو مرنے والا ہمیشہ زندہ رہنے والے پر مر جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ ان نہ اس و متا مور جو کبھی نہیں مرے گا یعنی اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ کیا کرتی ہے ذکر یہ کیا کرتا ہے ذکر حیات الحقیقی اللہ کی قیلا اللہ کبھی اس کو کھانا نہیں تو دین کا حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور اللہ کے مخلوق کے حقوق میں پاس ہو جاؤ تو ہی پرچہ نیم پرچے بڑے پرچے یہی ہیں تو اس کے انواز اور ہیں یعنی دو ہیں جو قیامت کے دن دو ہی حق میں سوال ہوگا اس کا نام دو دو قسم میں تقسیم کرنا تین کو حقوق اللہ اور حقوق المخلوق حقوق العباد ہی خالی مت ہو حقوق المخلوق بھی ہے کیوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوار کو دیکھا کہ وہ سواری پر باتیں کر رہا ہے آپ نے فرمایا اتر آؤ اتر آؤ لا تجو ظہور دواب دباب اپنے اپنے جانوروں کے پیٹھوں کو مناظر مت بناؤ لا تجو ظہور دواب دباب منابر مناظر اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ یہ گھوڑوں کی پیٹ ممبر کی نہیں ہے اتر کے باتیں کرو یہ سواری کے لیے اللہ نے دیا ہے اتنی دیر تم نے اس مخلوق پر ظلم کیا تو معلوم ہوا حقوق مخلوق میں اور اللہ کے حقوق میں بدلوز مضمون میں دوستوں پاس ہو جائے مزے ہیں پھر میدان میں شرم ان شاء اللہ لہٰذا کبھی کسی جانور پر بھی تکلیف پہنچ جائے تو اس اس, اس کے لیے بھی کیا اس میں بھی تلافی کرو اللہ میں سے معافی مانگو جانور سے معافی مانگو گے تو سمجھے گا بھی نہیں آپ نے بکری کو ایک ڈنڈا مار دیا بلا قصور اب آپ بکری کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں میں نہیں کرتی رہے ارے بھائی وہ تو تمہارا وہ کیا سمجھے گی بیچاری جن کی جنہوں نے پیدا کیا ان سے معافی مانگ لو کہ اللہ نے بکری کو ظلم ہو گیا آپ معاف کر دیں تو حقوق اللہ اور حقوق مخلوق میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اس طریقے سے مضمون بھی عرض کرتا ہوں یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں نادان ہیں کچھ تو فہم نہیں ملتی ہم اپنی خطاؤں کا احساس نہیں کر پاتے اور کچھ احساس ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کی طاقت اور قوت نہیں محسوس ہوتی لہذا آپ سے خدا درخواست ہے کہ اپنے حقوق کو اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی نزاکتوں کو سمجھنے کی فہم سلیم عطا فرما دیجیے اور اپنی مخلوق کے حقوق کو بھی سمجھنے کے لیے فہم سلیم عطا فرما دیجیے کہ جہاں کہیں زرگ جاتی ہو ہمارے دل میں فوراً تنبی اور آپ کی طرف سے ہدایت آ جائے اور پھر ہدایت کے بعد اس پر ہمیں توفیق تلافی تلاشی بھی دے دیجیے تلاشی کا طریقہ بھی دل میں ڈال دیجیے اور تو اس کی توفیق بھی دے دی اور احمد اللہ سے مشورہ بھی کرتے رہے آج یہ اسی آیت پر میں نے عرض کیا تھا کہ آئی آمنط اللہ حق ہے مان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے بلا تم اللہ عام تم مسلم اور اللہ کے پاس اس حالت میں جاؤ کہ پورے پورے مسلمان فرما بردار بن کر جاؤ اس لیے میرے دوستو ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہماری آنکھ اور کان اور زبان ہاتھ پیر ظاہر باطن کس کس گناہ میں مبتلا ہے اور ہمیں اللہ کے حقوق میں کہاں کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق اور مخلوق کے حقوق میں کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے ایک بات یاد پڑ گئی ایک مرتبہ جب میں ہردوئی حاضر ہوا تو کچھ بعض دوستوں نے ہمارے شہر کی مزاج دلالی سے اور ذرا گرم مزاج ڈانٹ ڈپٹ سے بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھائی یہ تو بہت ڈانٹتے ہیں تو اچھے یہاں بھی پاکستان میں بھی ایک صاحب نے ہمارے دوست فرار صاحب سے کہا کہ آپ کے شہر تو بہت کڑیل ہیں یعنی سخت ہیں اور کہنے والے بھی صاحب سلسلہ کوئی عام ہی نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میرا نفس بھی اڑیل ہے اور اڑیل نفس کو شیخ کڑیل ہی چاہیے یعنی جس کا نفس شریر ہو تو شیخ بھی گرم نہ ہو تو کیسے اصلاح ہوگی تو اس جو گھوڑا اڑی کرتا ہے اڑی جانتے بلوچی زبان میں اڑی اس نے ترجمہ کیا تھا ایک امام نے کہ آئے موسا تو موسا نے کہا کہ ہم تمہارا دلوا دیکھے گا اس کی رہا ہوں نفل رہا <laughs> ہوں اس امام نے کہا بےچارا زبان سے مذوق تھا اس نے کہا موسا ہم موسا نے کہا ہے رب ہم تمہارا جلوہ دیکھے گا تو رب نے کہا موسا تم ہمارا جلوہ نہیں دیکھ سکتا پھر اس میں اس نے کہا موسا نے کہ ہاں, ہاں. موسا نے کہا ہم تمہارا جلوہ ضرور دیکھے گا رب عالمی تو رب نے کہا تم ہم سے آڑی کرتا ہے ہم ہے آڑی کرتا ہے کیا آڑی مانے کیا عزت کرتا ہے دیکھو اپنی زبان کو معذور ہے اس پر کوئی گرفت نہیں زبان اللہ کے یہاں سب معاف کوئی پنجابی میں اللہ کو خوشی خوشی کرتا ہے کعبے کے سامنے میں نے خود سنا اپنے کانوں سے ایک اور قطار ہو رہی تھی کہ اے کعبے کعبے والے تیری یہ کی دیواریں چپتی چپکی کسی بڑی اچھی لگتی ہیں پتہ نہیں کیا وہ پنجابی میں اب میں نقل کا پتہ نہیں کر رہا لیکن اتنا ذکر ہے چپکی چپکی دیواریں بڑی پیاری لگتی ہیں اب ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے پتہ نہیں آئیں گے رونا شروع کر دیں <laughs> ایسا روئی جیسے کسی کا بچہ جمان مر گیا میں تو اس کے رونے سے خود رونے لگا ہاں؟ تو خیر ہاں پھر اس نے رب نے کہا ہے کہ اچھا موسا ہم تم کو جلوہ دکھاتا ہے دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا رب نے جلوہ دکھایا موسا کلٹی کھا کر گر گیا <laughs> یہ کیا کرے گا سر ان کو سے واقف نہیں لیکن معذور ہیں کہ دیکھو بھائی کوئی بلوچی اگر میرے محترم بلوچستانی دوست ہوں تو وہ برا نہ مانے کیونکہ مسلمان چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے پنجاب کا ہو بنگال کا ہو سب مسلمان کلمے پر بھائی بھائی ہم ان کا احترام کرتے ہیں صرف زبان کی چاشنی پیش کر رہا ہوں کہ اردو زبان نہ جاننے سے وہ معذور ہے ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ کچھ تعبیر نہیں کر سکتا جب ایک بکری کا چرواہے کو اللہ نے معاف کر دیا وہ کہہ رہا تھا اللہ میں آپ مل جاتے تو میں اپنی بکریوں کا آپ کو دودھ کھلاتا روکنی روٹی کھلاتا اور آپ کے بالوں میں دھواں اگر پڑ گیا ہو تو وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا اور جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں ہم پہاڑی پر اگر آپ آ جائیں گے آسمان سے اللہ میاں رو رہا تھا آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے کہ اللہ میاں جب آپ آ جائیں گے آسمان سے تو فوراً پہلے تو بکری کا دودھ گرم گرم کھلاؤں گا اس کے بعد پھر کیا کروں گا آپ کا پاؤں بھی دباؤں گا اور اس کے بعد جہاں بیٹھیں گے وہاں جھاڑو لگا کر صاف کر دوں گا اور اگر بالوں میں ایک عرصے سے شاید آپ آسمان سے نیچے نہ آئے ہوں کوئی دھواں ڈھونڈنے والا فرشتہ کوئی نظر نہ آیا ہو تو ہم آپ کے دھوئیں بھی ڈھونڈ کے نکال دیں گے کیسی خدمت کر رہا ہے بولو حضرت نصا علیہ السلام کو تو غصہ آیا اللہ نے اس کی سفارش نازل کی اللہ نے الہام وہی فرمائی کہ اے نشا یہ میرا دیوانہ بندہ ہے ظاہرن کو لفظ گستافی کے تھے ظاہر وہ لفظ گستافی کے تھے لیکن مانا لیکن مانا اس کو جاں بازی کے سے لیکن مانا اس کو جاں بازی کے سے اور کیا فرمایا کہ اپنے اپنے دیوانے کی باتیں موسیا جب وہ بھاگ گیا خوف سے حضرت علیہ اسلام کی ڈانٹ سے تو اللہ نے حکم فرمایا ہے موسا اس بکری کے چرانے والوں کو تلاش کر کے لاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ اسے اس کے وہ الفاظ مجھے اچھے لگ رہے تھے تو اس وقت اس مضمون کو سنیے اپنے دیوانے کی باتیں موسیا ڈھونڈتی ہے بارے گاہے کبریا یہ اشعار میرے ہیں اردو کے جو ہمارے سے مجموعی ہو چکے تو دیکھو اس زبان کو اللہ نے معاف کیا نہیں معاف کیا تو بہرحال اسی تو یہ معاملہ ہے تو ہاں یہ جواب دیا کہ اڑیل نفس کے لیے شیخ کڑیل کی ضرورت ہے اور جو بیچارے خود بھائی بہت زیادہ سلجھے سلجھائے تو بعض وقت میں جس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جس کو جس شیخ سے مناسبت ہو کسی کو نرم چاہیے تو نرم کر لے کسی کو کڑیل اگر کسی کو اپنا نفس اڑیل معلوم ہوتا ہے تو کڑیل تلاش کر ایسی مناسبت جس کو جہاں سے مناسبت ہو وہیں سے فیض ہو رہا ہے ان شاء اللہ تو ہاں، اللہ کی طرف سے ہے ایک واسطے ہیں بس لیکن جس کو پکڑ لو پھر اس کے بعد کتنا ہی کوئی بڑا نظر آئے اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں جنید بغدادی باعث بستانی امام غزالی بیٹھے ہوں اور میرا پیر حاجی امداد اللہ بیٹھے ہوں تو رشید احمد کسی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھے ایسی محبت شیخ سے ہونی چاہیے میرے شیخ ماشاء اللہ علیہ فرماتے تھے جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اگر سے کالی کلوٹی ہو منہ میں پیریا بھی ہو اور ایک بیگم بنگلے سے نکلے خوب ساڑی پہن کر پیٹر لگا کر اور لپسٹک پلسٹک اور سوسی اور تمام لگا اور کہے کہ اے بچے تیری اماں کالی ہے دیکھ پسینے سے بدبو ہے کپڑا بھی میلا ہے منہ میں بدبو بھی ہے دیکھ میرے میں تبت کشنو لگا کر کیا کیا آئی ہوں اور مجھے دیکھ آ میرا بیٹا بن جا میرے پاس آ جا تو حضرت مانا شاہ دلہانی صاحب رحمۃ اللہ سمایا کہ بچہ کہے گا کہ میری ماں کالی کلو کی صحیح لیکن پرورش میں اسی کے دودھ سے پایا ہوں میرے آزاد کی نشو نما اور میرا بلو اسی کے دودھ سے ہوا ہے لہذا میرے دوست کو جس شہر سے تربیت جس استاد سے تربیت ہو ہے اس سے اس کا منور رہو ساری زندگی کتنے ہی کامل ہو جاؤ شہر سے استفنا جائے ما آدمی نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب کی دکان زیادہ چل گئی تو شیخ سے مستقبل ہو گئے ان کے یہاں مریض زیادہ آ گئے شیخ کے یہاں مریض کم ہو گئے کوئی کمال ان میں رہا ہوگا علمی تو شیخ کے مریضوں کی تعداد مثلاً سو تھی ان کی ایک ہزار ہو گئی خلیفہ صاحب خلیفہ صاحب کے دماغ میں شیطان پہنچ گیا اس نے مہارونی مسلم فرماتے ہیں شیطان نے کہا کہ بھائی تم تو اپنے شیخ سے بڑھ گئے لہذا آپ ضرورت نہیں ہے تم شیخ بھی تم سے آگے شاید حاصل کریں لہذا اس نے دانانا بند کر دیا شیخ کو رنج پہنچا حضرت نے فرمایا معرومی نے کہ شیخ کے تقدر کا اثر یہ ہوا کہ قلب سے ان کے انوار چاند کے آہستہ آہستہ ضائع ہونے لگے گم ہونے لگے یہاں تک کہ دل کا چاند تاریخ ہو چکا جیسے کہ چاند کا وہ زمانہ جس دن چاند ڈوبتا ہے اور دنیا سورج اور چاند کے درمیان میں زمین کا دائرہ حائل ہو جاتا ہے تو اس دن چاند بے نور ہو جاتا ہے ایسی کبر و نفس کا دائرہ اس پر ایسا آ گیا کہ شہر کا جو فیض پڑ رہا تھا اس فیض کی شعاؤں کا راستہ بند ہو گیا نفس کا کبر کا دنیا اس کے سامنے آ گئی دل کا چاند بے نور ہو گیا تو غم غم سے سے اس کا ہاتھ پھیل ہو گیا مر گیا اسی حالت میں ہاں۔ تو میں آج کر رہا تھا کہ ہرگوئی میں بعض دوستوں نے کہا کہ بھائی حضرت نے بہت ڈانٹا حضرت ڈانٹتے ہیں بھائی خطا پر تھانہ بھون میں ڈانٹ پڑتی تھی خواجہ صاحب پر اتنے ڈانٹ پڑے اتنے ڈانٹ پڑے لیکن کیا چمکے اتنے چمکے ڈانٹ کا صدقہ سنو ڈانٹ کا انعام خود ڈانٹے رگڑے گئے لیکن جب آزم گڑھ تشریف لے گئے تو پانچ علماء خلیفہ خواجہ صاحب کے سامنے بادہ بیٹھے ہوئے تھے ایک گریجویٹ بی اے سے کے سامنے مولانا شاہ عبد صاحب ڈاکٹر عبدالحی صاحب مولانا سید سلیمان مریوی مولانا شاہ اب صاحب اور مولانا شاہ اللہ صاحب اتنے خلفا ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب میرے مدد سے تو نے مجھ کو کیا سے کیا چوکے پھر کر دیا پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا دوستوں یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی ڈیوٹیاں اٹھانے سے کہ علماء کے سامنے مجلس کرو جی، یہ دیکھا یہ ملتا تو میں نے ایک بات میں نے دوستوں سے کہا کہ بھائی حضرت مولانا شاہ الحق صاحب دامد بتا تو نے اختر سے فرمان جاری کیا کہ کچھ بیان کر دے کیونکہ بات تھی میں نے سوچا کہ اس کو بیان کر دوں ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ شیخ کی ڈانٹ اگر برداشت کر لے اللہ کے لیے تو انشاءاللہ میدان محشر میں خدا کی ڈانٹ سے بقایا ہو جائے گا آمین نہیں یہ میں اس کے لیے اللہ کی رحمت کے بھروسے پر میں ایک امید آپ کو دیتا ہوں میں دلیل اور علمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن جو غلطی نجاحت الفینا کے اندر یہ ضرور داخل ہے کہ مجاہدہ اس نے جو اٹھایا غم اور آبرو اپنی جو دام پر چڑھائی ہے داؤں پر تو یہ اصل میں اللہ ہی کے لیے تعلق کیا شہر کو پکڑا ہے لہذا یہ اللہ کے راستے میں جو اس کی عزت پامال ہے لیکن عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی اور لی فقیری بادشاہت ہو گئی انشاءاللہ کچھ دن میں ہے ایک دنیا اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے پھرے گی جنہوں نے اپنے شیخ کا ناز اٹھایا ہے مخلوق ان کے پیچھے پیچھے جانتے خواجہ صاحب کو تو آپ نے دیکھی تو میں نے آج کیا ایک بات تو یہ کہ اللہ والوں کی ڈانٹ و سختی کو نعمت سمجھو اور سمجھو اب آ گیا زمانہ اس کی تکمیل کا تکمیل عشق کو محبت یوں ہی ہوتی ہے تلخیاں آتی حلوہ کھا کر عاشق نہیں کوئی فرق ہوتا بلان سے محبت کی تکمیل ہوتی ہے لہذا اس وقت اس کو مبارک بھائی سمجھو جب شیخ تمہارے نفس کو رگڑ رہا ہو ڈانٹ رہا ہو اور تم خوش ہو جاؤ کہ انشاءاللہ شاء اللہ نفس کی ساری عقل سے ختم ہو جائے گی نفس کی دیوار ہٹ جائے گی اللہ نظر آ جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ کے بارے میں حسن زن رکھو ہمیشہ جب عام مسلمانوں کے ساتھ ہو زن شیخ کے بارے میں تو بلاولہ لہذا میں نے عرض کیا کہ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پیش کیا ایک دن حضرت وضو کر رہے تھے اس کو وضو کرتے ہوئے اٹھ گئے وہاں سے اور دوسری جگہ وضو فرمایا پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے بھی اٹھ گئے اور تیسری جگہ جا کر وضو مکمل کیا ایک شخص نے کہا حضرت آپ نے وہاں بیٹھے وہاں سے اٹھے وہاں بیٹھے وہاں سے اٹھے وہاں بیٹھے کیا چکر کیا بات فرمایا میں جہاں میں بیٹھا تھا پہلی جگہ کچھ چیوٹیاں وہاں تھیں اگر میں وضو کرتا تو میرے وضو کے پانی سے چیوٹیوں کے آپس کے رشتے داریاں ادھر ادھر بہ جاتی تفرق پیدا ہوتا ان کو غم ہوتا دوسری جگہ جب گیا تو اس وقت نظر نہیں آیا لیکن اچانک سے نظر پڑ گئی کہ وہاں بھی چیوٹیوں کی قطار تھی کچھ چیزوں میں تو بھائی ماں باپ رشتے داریاں آپس کی تعلقات ہوتے ہیں وہ دیکھیے ایک سے ایک مل سے مل کے چلتی ہیں لہٰذا ان میں آپس میں جدائی ڈالنا ان کو کر جاتی اسی میں کوئی مر جاتی کیا ہوتا تو اس لیے مجھے یہ خیال ہوا کہ ان کو ہم نہ پہنچے میری ذات سے لہٰذا میں تیسری جگہ پہنچا جب تیسری جگہ پہنچا تو وہاں کوئی چونکہ نہیں تو میں نے حضرت بھی سن رہے تھے دفتر کے اندر حضرت دفتر کے اندر سن رہے تھے تو میں نے کہا دوستوں جو اللہ والا چیٹیوں کو بھی غم نہ دینے کا اور چیٹیوں کا دل دکھانا اور غم زدہ کرنا اور چیٹیوں پر غم کو جائز نہ سمجھتا ہو وہ کیا تمہیں ڈانٹتا ہے اس لیے کہ تم کو ذلیل کرے تمہارے دل کو دکھائے ارے اللہ کے لیے تمہیں ڈانٹتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ سناتے ہیں کہ اگر تم کو پانچ تولے کی ایک اشتی ہوتی ہے پانچ تولا سونا آج کل کیا بھاؤ ہے سونا دو ہزار روپیہ رکھ لو تو دس ہزار کی ایک اشتی ہوئی ایک آدمی آپ کو اسی اشتی سے مار رہا ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک اشرف کی جو پانچ تولے کی ہوتی ہے کتنی قیمت اس کی ہوئی دس ہزار روپیہ موجودہ اس اشرفی سے وہ بھرے ہوئے کولے میں ایک ایک اشرفی نکال کے مار رہا تمہیں کہیں تمہارا کام کٹ رہا کہیں خون بہ رہا کہیں کمر میں لگ رہی چوٹ اور آپ کہتے ہیں کیا ہے ارے بھائی مارے گا انسولین کا انجیکشن لگوا لوں گا اسپتال داخل ہو جاؤں گا لیکن مارے گا کم سے کم سو ایک ہزار اشرفی کو مار دے آج تو کھا لوں گا لیکن لیکن ہر پر دس ہزار جو مل رہا ہے اس کے نشے میں آپ کو نہ خون نظر آ رہا ہے نہ اف نکل رہا ہے اس بھی نہیں کہتے ہو بلکہ کہتے ہو آپ ہری بردست پر ہوئے تو ارے تیرے ہاتھوں پر قربان ہو جاؤں جس ہاتھوں سے تو مجھے اشرفی کی چوٹ دے رہا تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ اللہ والا کون ہے جو تمہیں چوٹ دے رہا دیکھو مزہ آ جانا چاہیے بس اب ایک بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی تکلیف پہنچ جائے اپنے کسی معاملے میں اللہ والوں سے یا اپنے بھائیوں سے کسی معاملے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں اس کی تلاشی کرنے میں نفس کی نفس کی اکلفوں کو ختم کر دو اور تکلیف کو گوارا کر لو معافی مانگنے میں کتنے ہی دل رکتا ہو فوراً معافی مانگو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بڑے کام کی اور غصے کا علاج مولانا شاہ خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غصے کا علاج یہ جس پر غصہ آئے کہ قالم نے لکھا تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو بخاری بھی یاد نہیں رہتی غصے کی ساری حدیثیں بھول جاتا ہوں حالانکہ بخاری کا حافظ تو حضرت نے اچھا، اس وقت یاد نہیں رہتی کہ جب غصہ اتر جاتا ہے اس وقت جا کے اس کا پیر پکڑ کے معافی مانگ لیتے اور اگر ایک مہینہ دو مہینہ کرنے پر بھی نہ معاف ہو تو جس پر کوئی بیدا غصہ آیا کچھ برا بھلا کہہ دیا اس کو تو اس کے جوتے کو الٹی طرف سے ایک تو جوتا کا وہ حصہ ہے جو زمین پر رہتا وہ نہیں اس کے اوپر والے حصے کا جو صاف ستھرا اس کو سب پر پانچ منٹ رکھتے اس کا نام دوائے سینک ہے کبر کا سرسام ہے غصے کا سرسام میں کیا ہوتا ہے سکائی ہوتی نہیں چند دن میں انشاءاللہ شاء اللہ چپراؤں اور حافظ جی حضور برکاتم نے بنگلہ دیش میں مجھ سے فرمایا کہ جب میرے اندر ایک ایسی ایک بیماری تھی جس میں حضرت ناراض ہو گئے تو پہلے تو ایک تماشا لگایا ایک تماشا مارا حضرت حافظ جی حضور کو کس نے حکیم علومت میں یقین جانیے کہ ایک شخص کو عیسائی ہونے کا بس وسا آ رہا تھا اور اس شخص کو میں نے دیکھا ہے پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہا کہ مجھے عیسائی ہو جانے کا وسوسا آتا ہے حضرت نے ان کو دلائل سے سمجھایا کہ عیسائی ہونا مذہب باطل ہے اسلام کے سوا اللہ کو کوئی دین مقبول نہیں ہے اس نے کہا حضرت آپ کی کوئی تقریر دل میں نہیں اترتی تین چار دن تک حضرت نے سمجھایا اس نے کہا حضرت آپ کی تقریر کا کوئی مجھ پر اثر نہیں بس میں قریب عیسائی ہونا چاہتا ہوں بہادر نے ایک کماتا مارا بولا پڑا سے پوری خانقاہ میں اس کا گونج گیا اگر یوں ذرا سے گہرا کر کے مارو تو آواز زیادہ نکلتی بس حضرت نے مارا ایسی زور سے گونج گئی آواز وہ منہ پھر گیا اس کا کماتا زور کا لگتا ہے تو ذرا منہ میں ہو جاتا ہے جب منہ پھرا تو خود بھی پھر گیا دور جلا گیا اور دو تین گھنٹے کے بعد آیا اس نے کہا صاحب سسا ختم اب عیسائی ہونے کو بالکل دل نہیں چاہتا بدلا خدا کی قسم ایسا ایمان کبھی نہیں ملا مجدد کے تماشے میں اللہ والوں کے تماشوں میں ارے رمے کا رمیش میرے دوستوں نبوت کے ہاتھ کے بارے میں جو ہے اللہ سبیر نبوت وہ تو اللہ سبیر نیابت نبوت کے ہاتھ کو اگر فرمایا گیا کہ رمے کا رمیش آپ نے نہیں پھینکا مٹھی کا مٹی کو ہے یہ تو میرا ہاتھ کا پنہا آپ کیا دست نبوت میں دست الوحیت پوشیدہ تھا میرے ہاتھ نے پھینکا تھا جو موجودہ تھا لیکن اور اللہ کے ہاتھوں کو اللہ سبیر نیابت کرامت عطا ہو جاتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار میں نہیں ہے ان کی کرامت لیکن اب تعالیٰ کی طرف سے اللہ نیابت نائبین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لہٰذا اس شخص نے کہا کہ مجھے کبھی اگر سوچا نہیں آیا تو مجھے خیال تھا کہ اس شخص کو کاش میں دیکھتا سن انیس سو اکیاون میں جبکہ میں مدرسہ بیت العلوم سلامیر میں پڑھ رہا تھا اعظم گڑھ میں دیکھا ایک آدمی کسی کی گردن پر بیٹھا ہوا معذور بڈھا سا چلا رہا ہے اس نے پوچھا مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کہاں بتایا یہ ہے وہ کہ اس نے نے میں کہا کون ہے کا میں تمہارے شیخ کا پیر بھائی ہوں کہاں سے آئے ہو سہارنپور کے پتا نہیں کہوں بہت دور سے کوئی نام بتایا پیلی بھی کیا کہاں ہزاروں میں اچھا بھائی تو جب حضرت سے وہ ملا بدھا تو اس نے کہا حضرت میں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں آپ نے ملکی پڑھا ہوگا ایک آدمی تھانہ بھون میں رہتا تھا جس نے کہا تھا مجھے عیسائی ہونے کا بس ہوگا جس نے حکیم الامت کا تماچا پایا تھا اور جس کو ایک تماچے سے ایمان نصیب ہو گیا تھا میں وہی ہوں اگر اٹھے روئے اور بہت دیر تک گلے سے مل کر کہ تم تو ایک پیر بھائی ہو لیکن ساتھ ساتھ تمہیں میرے شیخ کا تماچا بھی نصیب سمجھا حضرت منظی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شخص میں انتقال ہو گیا تھا قبر کی زیارت کی فاتحہ پڑھا پوچھا قصبے میں کہ میاں جی نے کسی کو پڑھایا ہے میں اس کی اجازت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میاں جی حضرت محمد حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بشارت سے میں حضرت حاجی صاحب بیٹھ ہوئے تھے اتنے بڑی شخصیت یعنی اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے شاگرد کو دیکھیں معلوم ہے بنیا ہے اور کوئی سب نہیں کوئی نہیں بنیا ہے ہندو اس کو دیکھنے گئے اس کو بھی ظالم تھی اس کو دیکھنے گئے بنیا کو پوچھا بھائی نے میادی بھی محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا بچپن میں ہاں میں نے پڑھا تھا ہم کو انہوں نے اردو پڑھایا تھا اچھا تجھے کبھی مارا بھی تھا ہم کہا ہاں مارا تھا یہاں چوٹ نشان ہے ابھی تک کہا کھول تو پیٹ پیٹ کھولی اس کو دے رہتے اللہ اللہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھانہ بھون وطن سے ایک گیا گیا تھا ہمارا قاسم بانی بھنگی تھا بھنگی جھاڑو دیتا تھا میونسپلٹی کا ہندو بھنگی جب گیا تو ماں قاسم نانوتھی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں تھانہ بھون سے آیا فوراً بستر کیا اپنے ہاتھوں سے خادم سے نہیں کہا خالم سنی کا فرمایا اچھا، تکائی بچھایا بستر بچھایا کہ شخص نے کہا آپ ایک ہندو اس بھنگی کی اتنی عزت کرتے ہیں فرمایا ارے ظالم تیری نظر تو اس کے ہندو اور بھنگے ہونے پر ہے میری نظر ہے کہ میرے شرط کے وطن پہ آیا نسبت ہے اس کو مجھے <laughs> تو میرے دوستوں میں کیا کہوں تعجب ہے ان حاجیوں پر جو مکہ اور مدینے کی آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے اس کار شہر رسول خدا کے اس کار شہر اور شہر والوں کی نے ہمیں یہ کر دیا کر دیا کہا ہے مجنو جیسی بھی محبت نہیں تو لہلا کی گلی کے کتے کا بھی ادب کرتا اور تم اللہ کے شہر والوں اور مدینے کے شہر والوں سے لڑ دھگڑ لاتے اور تعریف کرتے ہیں کہ میں نے اس کو جو مارا طاقت دکھاتے اللہ اللہ کیا نادانی کی بات تو یہ میں آج کر رہا تھا کہ بھائی یہ اللہ والوں کے معاملے میں کیا بات تھی بھائی کس بات پر یہ بات چلو نہیں نہیں وہ تو بیان ہو چکا چونکہ والا ارے اعلان سے پہلے یہ مضمون کس بات پر بیان کیا حافظ جی حضور کا دیکھو بھائی آپ لوگ غور سوچنا کیجیے کبھی ایسا ہوتا ہے ریل کی اپنی پٹری سے اتر کر ہے کوئی اور مضمون کی عطا کی برکت سے اس کو بیان کرنے لگتا ہے آدمی سامعین کا جو داری ہے اس سے ذرا ذہن میں رکھیں حافظ کے حضور نے فرمایا کہ ہم یہ حکیم الامت نے ایک تماکہ مارا ایک غلطی پر اور اس تماشے کے بعد کہنے لگے کہ کاش کہ مجھے شہد خانوی دو چار تھپڑ اور مار دیتے تو محمد اللہ انسان بن جاتا یہ فرمایا اور کس سے فرمایا مولانا شاہ صاحب حضرت نے فرمایا کہ حافظ جی حضور ایک تماشے میں تو آج بنگلہ دیش میں جدھر سے آپ کی کار گزرتی ہے تو جگہ نہیں ملتی لاکھوں کا مجمع آپ کی کار کو گھیر لیتا ہے اتنی مقبولیت ہو گئی ہے کہ راستہ مشکل سے ملتا ہے ہٹو بچو ہٹو بچو اور جو کہیں دو چار تھپڑ پا جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے زمین پر رہتے کہ نہیں رہتے بس یہ چیزیں راز کی ہیں اللہ والوں کی ڈانٹ اور ان کی شکتیوں کو برداشت کر لیں اور مضبوط پکڑو ان کے دامن کو انشاءاللہ اللہ والوں سے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کی اختر اپنے تجربے کی بات پیش کرتا ہے ساری اولیاء امت کا اجماع ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی محبت ان سے تعلق ان کے پاس آنا جانا رکھیے انشاءاللہ اس طرح سے ان کے پاس آنے جانے سے آہستہ آہستہ دل سے دن کو جہاں مناسبت ہو اکابر موجود ہیں حضرت ڈاکٹر جو ہے صاحب ہوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہوں رفیع عثمانی دامن سب اکابر اور بھی ہیں بہت سے اور مشائق بھی ہیں ملتان میں مولانا حاجی شریف صاحب دام برکات ہوں پشاور میں مولانا فقیر محمد صاحب دام برکات ہوں جلال آباد میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دام برکات ہوں ہردوئی میں مولانا شاہ براہ خان ہوں غلطی کی جگہ جگہ ہیں اور بھی ہیں میں سب کو اختیار نہیں کر سکتا ہوں جہاں جس کو مناسبت ہو کسی کا دامن پکڑو ہاں تو کسی سے لو لگا لی جائے گی پریشانی رہے گی جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشکتا خیالی جائے گی ورنہ خیالات پریشان رہیں گے یہ سوئی اور سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ کسی کا ہاتھ پکڑو دیکھو مجھے سہل ہو گئی منزلیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے کیا بتلاؤں اگر ایک ہزار برس کی زندگی اختر کو مل جائے اور اللہ والوں کے فیوز و برکات کو بیان کرنے کا موضوع مجھے دیا جائے تو مضمون ختم نہیں ہو سکتا اللہ والوں کی صحبت کے کمالات و برکات کو بیان کا احاطہ نہیں ہو سکتا بس وہی ہے کہ خود رکھو خود تجربہ کر لو حضرت خانی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ اگر کسی کی بات پر یقین نہ آئے تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ یہ سب کھانے کمانے کے چکر ہیں خانخواہوں میں یہ سب نظرانے اور دکانداریاں ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو چند دن تم بیٹھ کر دیکھ لو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ جب دریا میں گوتا ماریں گے موتی کی تلاش میں تو ہو سکتا ہے دو چار ہوتوں میں آپ کو کنکڑ پتھر ہاتھ لگ جائے لیکن ان کنکڑوں اور پتھروں کے ساتھ بدگمانی گھمانے کی وجہ سے ایسا نہ سوچو کہ دریا میں موتی ہی نہیں ہے مولانا روی فرماتے ہیں دریا گوہر با سنگ آست ارے دریا کی گہرائیوں میں موتی سنگ ریتوں میں کنکڑ پتھروں میں چھپے ہوئے ہیں در تگے دریا گوہر با سنگ ہاست دریا کی گہرائیوں میں موتی کہاں چھپا ہوا ہے باسنگ ہاس پتھروں میں چھوٹے چھوٹے کنکریوں میں ہاتھ مارتے رہو ایک دن انشاءاللہ موتی ہاتھ میں آ جائے گا ہاں تو یہ ہے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صاحب دو چار بزرگوں کے پاس گئے لیکن ہمیں تو سب ٹھگ ملے جہاں گئے انہوں نے کچھ دن کے بعد کہا میں لاؤ پکڑا مرغی مرائے آپ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جاؤ گے سارے پیٹ جیب کاٹنے والے ملے تو حضرت بھی رہتا کہ نہیں تلاش جاری رکھو جو چار سے دھوکہ کھا گئے تو دنیا اہل اللہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ کونو ماں صادقین کا حکم ہے کہ کاملین کے پاس رہو کاملین کو خدا قیامت تک پیدا کرنا اس پر اس آیت کی وجہ سے ضروری ہو گیا احسان کیونکہ خدا یہ حکم دے کہ کاملین کے پاس رہو کاملین نہ ہو دنیا میں قرآن غلط ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا قرآن کی ذمہ داری ہے آیت کی کہ اللہ تعالیٰ خاملین کو پیدا کرتے رہے لیکن اگر دو چار جگہ ہاتھ پڑا وہ غلطی سے آپ کو غلط مل گیا جیسے تو فرماتے ہیں حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کیا پیاری مثال دی ہے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مجھے تو دو چار ایسی گڑبڑ ملے میرا تو دل ٹوٹ گیا فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان جس کو اعلیٰ درجے کی طاقت ہو جمانی کی اور دو چار جگہ رشتہ لگ رہا ہو ٹوٹ گیا ہو اور دو چار آدمیوں نے اس کے جیب سے کچھ کھا لیا ہو رشتہ لگانے کے بہانے سے کہ لا مٹھائی کے دن بعد تمہیں شادی کرا دوں گا دو چاروں نے بھوکا دے دیا ہو تو کیا دو چار سے کھا کر بیٹھ جاتا ہے کہ آپ شادی ہی نہیں کروں گا دیکھو بھائی حضرت نے کیسی نب پکڑی دوبارہ حکیم الامت ارے میاں نفل امت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہاں جاؤ گے بھاگ کر حکیم الامت کے ہاتھ میں امت کی لط ہوتی ہے وہ رفتار سے پہچان تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض محض ہے محل یا سستی اور نادانی کی باتیں سمجھا اب سنیے وہ اعلان بائیس تاریخ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اور حضرات سے دعا کی درخواست ہے جمعرات کا دن پڑے گا تیز رو سے ہم اختر اور اس کے کچھ احباب ہیں جو سیل مسلمین کے سالانہ جلسہ جہاں سلسلے تھانوی کے تمام اکابر اور خلفا کی حاضری کے توقعات ہیں اس کا اشتہار بھی یہاں آ چکا ہے جو صاحب چاہیں دیکھنے کہیں رکھا ہوگا تو سفر کرنا ہے لہذا اگلے جمعے کو میں یہاں نہیں رہوں گا سفر ان شاء اللہ تعالیٰ کرنا ہے تو آپ حضرات کوئی اعلان کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں ڈگ روڈ اورنگی کورنگی آئیں اور نہ پائیں تو پائے قدر تفیدہ باشد والا مضمون نہ ہو کہ بھائی دل پریشان ہو اچھا ایک تو یہ کہنا ہے پھر دو جمعہ اور جو آئے گا دوسرے جمعے کو آزاد کشمیر میں کہیں مئی کو جلسہ ہے جہاں میرے دوست جو ان سے تعلق اور تربیت رکھتے ہیں ہو گیا انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ یہاں ہم اصلاح اور تربیت کے بارے مضمون پر کچھ یہاں چاہتے ہیں بیان کرنا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں کچھ باہر کے علماء آئے تو زن کی راہ سے اس طالب علم کو بھی یاد کر لیا مولوی کہنا تو بڑی چیز ہے حکیم علمت جب اپنے کو طالب علم کہتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہم طالب علم بھی نہیں جب حکیم علمت کہتے ہیں مجھ جیسا طالب علم تو اب ہمارا منہ کیا رہا کہ ہم طالب علم بھی نہیں ہم طالب علموں کے بھی ہیں کیا اور کیا کہے گی کہ وہ گاؤں والے نے جو توازو کی تھی ایک دیہاتی نے ایک دیہاتی سے کہا کہ بھیا آپ کا کیا نام ہے تو اس نے کہا میرا نام کیا پوچھتے ہو راک در خاک دیہاتی کو ہاتھ نکلتا نہیں اس نے کہا خاک در خاک چولہے کی راکھ ہم کو شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں بلکہ عبد بھی نہیں لگایا شیخ رزاق کہتے ہیں رضا کو عبد الرزاق کو چلو اجراک صحیح ہاں یہ بہت بلاوت ہے اس میں شیخ اجراک کہتے ہیں اچھا صاحب تو اس نے سوچا تو توازوں کی ساری ڈگری لے گیا یعنی جو پی ایچ ڈی کی آخری ڈگری تھی وہ بھی مار لے گی آپ نے کیا اس نے سوچا کہ ایک ڈگری ابھی باقی ہے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا بھائی ہمارا نام کیا پوچھتے ارے گو در گو مرغی کا گو آخر چھو شیخ نتو کہتے ہیں تو بھائی توازوں کی کہاں تک انتہا ہوگی بس بہرحال اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے زبان کی توازوں سے کام نہیں چلے گا خدا تعالیٰ ہمارے قلوب میں ڈال دے بہرحال دو جمعہ تین جمعہ کا نارا ہے پہلا جمعہ پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ پندرہ دن کا سفر ہے سمجھا لیکن اس میں تین جمعے کا نعرہ رہے گا جو حضرات گیارہ آدمی میرپور خاص سے جا رہے ہیں اور حیدرآباد سے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے بھی چھ سات میرے علم میں اور بھی لوگ جائیں گے جن کو لاہور جانا ہو وہ اپنا اس حصے میں اکابر کی شرکت ہے بہرحال جن کو شرکت کرنی ہو وہاں کر لیں اور اور کوئی ضروری بات تو یاد آتی نہیں ہے اور دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سفر ہمارا آخر سے ہو سفر ہمارا آفیت سے ہو خوب دین کی باتیں سنانے کی شہادت نصیب ہو اخلاق نصیب ہو اللہ میرے زبان کے واسطے سے بہت سے بندوں کے قلوب میں ہیں اپنی محبت داخل کر دے میرے لیے سب کے ڈائریا بنا دے مکھی کے شکار میں شاہباز اور بادشاہی داخل کر دے کیا مشکل ہے اس کو مربی کے پر میں کبھی شاہی کی تربیت کرا دیتا ہے اللہ حالانکہ بطخ کی افضل ہے مربی سے مگر اس کی شان بڑی اور میرے شیخ مولانا شاہ صاحب کا جو والا نام آیا تھا اس سے پہلے کہ آپریشن ہے تھا اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و آف نصیب فرمائے اور ہمارے نشاف جملہ نشاحط کی عمر میں اللہ برکت دیں اور خصوصاً ہمارے شیخ کی عمر میں جملہ خدان کے شیخ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے اور بصیر لو اللہ ہم میں سے جتنے حاضرین کرام ہیں ہم میں سے اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے ہم میں سے ہر ایک کا دکھ درد فکر ہم دور فرمائے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اپنے ایمان و محبت کی چاشنی و حلاوت نصیب فرمائے ہم نے شہر ایک کے اللہ اصلاح کی تکمیل فرمائے ہم نے ہر ایک کی جملہ اعضا کو فرمانی سے بتائے اور سو فیصد فرما بردار بنائے کیا اللہ ہمیں سو فیصد اپنا پسندیدہ اپنی مرضی کا غلام بنائیے اور سو فیصد اپنی نافرمانی سے احتیاط اس کی توفیق ہمارے لیے تشریح میں توقین مقدر فرما دیجیے اللہ شرعی طور پر بھی ہمیں اہتمام نصیب فرمائیے لیکن اگر اپنی نالائقی سے ہماری اہتمام میں کوتاہی ہے تقمیناً آپ ہماری حفاظت فرمائیں اور توفیق بخش دیں الحمد العالمین صلی اللہ تعالیٰ خیر رحمت ہاں